بولے اے عزیز اس کے ایک باپ ہیں بوڑے بڑے تو ہم نے اس کی جگہ کسی کو لے لو بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں